کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ اپنی ہی اپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہ ہو